اور جو لوگ اللہ اور رسول کی داد کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں